وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرس الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون اور اے یہودیو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں بلکہ اے نبی آپ انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریث یعنی لالچی پائیں گے یہ لالچ زندگی میں مشرقوں سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھوڑا سکتا اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہود کو مباحلے کی دعوت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ اور ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمدہ نہیں ہوں گے چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے اس لیے کہ وہ دل سے رسول اللہ کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا مسرد احمد کی ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے اسی طرح جو نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباحلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ نصرانی لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے یعنی ہلاک ہو جاتے سور جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے آیت قل یا ایوہ الذین حدو آخر تک پڑھیے ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابنا اللہ و یعنی ہم یہودی اللہ کی اولاد یعنی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے ہیں یہ کہا کرتے تھے خل الجنت من او نسارا یعنی جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جھوٹے کو ہلا کر ڈالے لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا کذب سب پر کھل گیا اسی طرح جب نجران کے نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ ندعو ابناءنا و ابنا اکم آخری یعنی آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لانت نازل فرمائے لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہر کس اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جاؤ گے چنانچہ مباہلے سے انکار کر دیا اور جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا اسی طرح مشرقین عرب سے بھی کہا گیا مدا یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے اس کی پوری تفصیل اس آیت کے ماتحت بیان ہوگی یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر پچہتر میں انشاءاللہ مندرجہ بالا آیت کی تفصیل میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے معطلب کرو کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے جیسا کہ امام ترمیدی روایت کرتے ہیں رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں اس اعلان کے سنتے ہی یہودی تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز طلب موت نہیں کریں گے اس مباحلے کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے پھر فرمایا کہ یہ تو مشرقین سے بھی اے نبی زیادہ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں کیونکہ ان کو فار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہودی تو ایک ایک ہزار سال کی عمریں چاہتے ہیں حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا اور انہیں یعنی ان یہودیوں کو تھا پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالیں تو کیا ہوا عذاب سے تو نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں تمام بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کو وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں اور ویسا ہی بدلا دیں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے